السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھے اچھے ہنستے مسکراتے خوش باش بچوں چھٹیاں ہو گئی ہیں نا شروع مزہ آ رہا ہے کہ اداسی ہو رہی ہے چلیے آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک سچی کہانی کہانی کا عنوان ہے نیک شہزادہ سلطان فیروز شاہ تغلق تیرہ سو اکیاون عیسوی سے تیرہ سو اٹھاسی عیسوی تک ہندوستان کا بادشاہ رہا اس کے ایک بیٹے کا نام فتح خان تھا یہ شہزادہ بچپن ہی سے بہت نیک اور عقل مند تھا اس کی عمر کے لڑکے کھیل کود میں مشغول رہتے لیکن اس کو کھیلنے کودنے کا شوق بالکل نہ تھا وہ صبح سے دوپہر تک اور شام سے کافی رات گئے تک پڑھنے لکھنے میں مصروف رہتا تھا استاد بھی اس کو دل لگا کر پڑھاتے اس طرح شہزادے نے بہت جلد اتنا علم حاصل کر لیا اور اتنی اچھی اچھی باتیں سیکھ لیں کہ جو اس کو دیکھتا تھا حیران رہ جاتا تھا شہزادے کی عمر کوئی بارہ تیرہ برس کی تھی کہ اس کے والد سلطان فیروز شاہ تغلق کو اپنی فوج کے ساتھ بنگال جانا پڑا وہ شہزادہ فتح خان کو بھی اپنے ہمراہ بنگال لے گیا شہزادے نے وہاں بھی اپنی تعلیم جاری رکھی وہ سبق لینے کے لیے خود چل کر استادوں کے پاس جایا کرتا تھا ایک دن دوپہر کے وقت سبق پڑھ کر کھانا کھانے اور سونے کے لیے اپنے محل کی طرف روانہ ہوا راستے میں ایک بڑیا فریاد کرتی ہوئی سامنے آئی اور کہا اے شہزادے میرا شوہر اور بیٹا سنار گاؤں سے کچھ مال خرید کر بیچنے کے لیے لا رہے تھے کہ یک ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کا سارا سامان لوٹ کر غائب ہو گئے جب وہ مصیبت کے مارے شاہی فوج کے قریب پہنچے تو سپاہیوں نے ان کو جاسوس سمجھ کر پکڑ لیا خدا کے لیے مجھ دکھی کی مدد کرو نیک شہزادے کو بڑھیا کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا اس نے کہا اچھا مائی اگر تو سچی ہے تو دو گواہ لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ تمہارے شوہر اور بیٹے پر واقعی ظلم ہوا ہے بڑھیا بولی بیٹا گواہ تو بہت ہیں مگر میں ڈرتی ہوں کہ ان کو لانے میں دیر لگے گی اس وقت تک تم اپنے محل میں چلے جاؤ گے اور میں محل کے اندر نہ جا سکوں گی شہزادے نے ہنس کر کہا <laughs> مائی تم فکر نہ کرو جب جب تک تم واپس نہیں آؤ گی میں اسی جگہ کھڑا رہوں گا تم جاؤ اور اپنے گواہ لاؤ یہ سن کر بڑھیا چلی گئی اور شہزادہ وہیں اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا خادم نے عرض کیا حضور دھوپ بہت تیز ہے آپ کو اس سے بہت تکلیف ہوگی بہتر یہ ہے کہ یہاں سے کچھ دور درختوں کے سائے میں چلیں شہزادے نے کہا نہیں میں نے بڑھیا سے وعدہ کیا ہے کہ واپس آنے تک میں اسی جگہ ٹھہروں گا اس لیے جب تک وہ آ نہ جائے میں یہاں سے نہیں ہلوں گا شہزادہ دیر تک تیز دھوپ میں کھڑا رہا آخر بڑھیا گواہوں کو ساتھ لے کر آ گئی شہزادے نے وہیں کھڑے کھڑے گواہوں کا بیان سنا اور جب اس کو یقین ہو گیا کہ بڑھیا سچی ہے تو وہ اس کو ساتھ لے کر باپ کے محل کی طرف روانہ ہوا وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ بادشاہ سو رہا ہے شہزادہ اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا کافی دیر کے بعد بادشاہ جاگا تو شہزادے نے اس کو بڑھیا کی مصیبت کا حال سنایا بادشاہ نے فوراً بڑھیا کے شوہر اور بیٹے کو رہا کرنے کا حکم دیا پھر شہزادے نے بڑھیا کو بہت سے روپے دیے تاکہ اس کے شوہر اور بیٹے کا نقصان پورا ہو سکے اب تو بڑھیا نے شہزادے کو بہت دعائیں دیں اور خوش خوش واپس گئی اس کام میں شہزادے کو اتنی دیر لگی کہ اس دن وہ دوپہر کا کھانا بھی نہ کھا سکا لیکن وہ کہا کرتا تھا کہ ایک مظلوم کی مدد کر کے اور اس کی دعائیں لے کر جو سچی خوشی مجھے نصیب ہوئی وہ کھانے اور سونے سے ہرگز نصیب نہ ہو سکتی تھی کسی مظلوم کے کام آنے سے جو خوشی ملتی ہے وہ اچھے سے اچھے کھانا کھا کر بھی نہیں ملتی اچھا بچوں امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی کل ہم آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ سونے سے پہلے دعائیں پڑھنا مت بھولیے گا اور اپنے امی ابو کی بات ماننا بھی اللہ حافظ